کتاب اللہ کو ہم نے بھی پڑھا اور سنا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے پڑھ کے شاید وہ اثرات نہ لیے جو صرف فقط کانوں سے سن کے اثرات لے لیے اور یقیناً اس بات کو جانتا ہے کہ اگر اللہ بیٹا نہ بھی دیتا تو میں اللہ کا کیا بگاڑ سکتا تھا اگر وہ دیکھیے سڑک کے کنارے یا کسی اور حادثے کا شکار ہو جاتا تو میں کیا اپنے لگتے جگر کی موت کو کون سا روک سکتا تھا لیکن شاید بلکہ یقیناً اللہ کی قسم اللہ کو یہ قربانیاں کتنی پسند ہوگی کہ نبینا اور بوڑھا باپ ہو اور پھر اپنے بیٹے کو پیش کرے صرف پیش نہ کرے بلکہ جب آدھی رات کے بعد کا وقت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پہ آ کے پوچھتے ہیں مجھ سے مانگنے والوں مانگو کیا مانگتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال والا بوڑھا وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کوئی بات کرتا ہے اللہ فرماتے مجھے شرم آتی ہے میں اپنے سمندے کے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں اور وہ باپ کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول کی جاتی ہے آدھی رات کے بعد کا وقت بھی ہے اللہ آسمان دنیا پر ہے یہ بوڑھا بزرگ ہے اور پھر والد بھی ہے اور یہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہتا ہے اللہ میں اپنے لطف جگر کی شہادت مانگتا ہوں اللہ میں تیری روا چاہتا ہوں میں تجھے راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے بھیجتا ہوں اللہ کو شہادت دے کے اپنے پاس بلا لینا یہ چند دن پہلے بھائی رہے تھے ایک شہید ہونے والے جوان کے بارے میں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ وہ حج کے لیے نکلا جس وقت بیت اللہ کے سامنے آیا وہ لبک کے اپنی ماں کے قریب آیا کہتا اما جلدی کر میں نے یہ بات سنی ہے جب بیت اللہ کے سامنے آتا ہے جو آج کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے ذرا ہاتھوں کو اوپر اٹھا دے ماں نے پوچھا بیٹا کب کام کے لیے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسی لیے تو تجھے ادھر لے کے آیا تھا کہ ادھر ماں کے ہاتھ اٹھیں گے بیت اللہ ہوگا اللہ قبول کرنے والا ہوگا ذرا میری شہادت کی دعا کر دے میرے رب سے یہ بات کہے میرا رب یہ بات قبول کر لے گا میرا بیٹا کے ہاتھ میں آئے تو اللہ شہادت کی موت دینا میں کے کے کے اندر ماں ماں بیٹا کھڑے ہیں ہاتھ اٹھا لگتے لیے شہادت کی دعا کرتی ہے بیٹا اس سے آمین کہتا ہے یہ جہاں آپ کی دنیا ہے میرے بھائیوں آپ سن رہے تھے یہ قربانیوں کی بات اور وہ لوگ جنہوں نے صرف میری طرف بات نہیں کی بلکہ آگے بڑھ کے قربانیاں دی ہے میں اپنے بعد جو احترام چار اور بزرگوں سے کہتا ہوں اللہ کی قسم مجھے تو اس بات سے احساس ہوا کہ شاخ ہم دعوت دینے والے وہ دعوت دے والے وہ قربانیاں پیش نہیں کر سکے جو کہ سننے والے قربانیاں پیش کر سکے میں سب سے پہلے اپنے جذبات کی نصیحت کرتا ہوں اس کے بعد اپنے قیدین کو بعض الحساب بزرگوں کو اپنے مصورین کو اللہ کی یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ میرے بھائیوں دیکھ لو ہم نے جہاد کی دعوت دی ہم نے جہاد کے لوگوں کو پیغام دیا لوگوں نے بات سنا اللہ کی تھوڑا مجبوری ماں نے نہیں دیکھا کہ وادی کس جگہ پر ہے ظلم کس طرح سے ہے ہماری آواز کو کہا اپنی مخصوص ترین چیز کو اور بیٹے جیسی اللہ کے لیے بھیج دیا راتوں کو ٹوٹ کے ان ماں نے اپنے بیٹوں کے لیے شہادتوں کی دعا کی اور دیکھیے اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ان لوگوں کی قربانیاں کیسے ہیں انداز قربانیاں کیسے ہیں یہ ایک کیس ابھی پہنچی ہے ہمارا ایک بھائی شاید کے کچھ بھائی جانتے ہوں گے ابو تو کی کنیت ہے وہ اللہ کی راہ میں نکلتا ہے مدانے کتاب کے اندر تھا مار کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا آگے بڑھنے کے ساتھ ادھر سے مار کر جاری ہوا اتفاق کیا ہوا اس کی ٹانگ شدید زخمی ہوتی ہے اس جگہ پہ بیٹھا ہوا سب سے رابطہ کرتا ہے اپنے بھائیوں کو کہتا کیا ہے میرے بھائیوں میں مار کا مقابلہ کر رہا ہوں میری جان اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں ذرا کتاب اللہ کی تلاوت لگا دو میں جا کے اللہ کا قرآن سننا چاہتا ہوں ادھر سے مار کا ہوگا ادھر سے کتاب اللہ کی آواز میرے کانوں کے اندر ہوگی میں رب کی ملاقات کی تیاری کر چکا ہوں اور بھائی کتاب اللہ کی تلاوت لگا دیتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے ادھر مار کا مقابلہ بھی کرتا ہے ادھر دشمن پر خیر بھی کرتا ہے اپنے بھائیوں کے سوال جواب بھی کرتا ہے کہتا ابھی آ کر لگا میری دوسری ٹانگ بھی شہید ہو چکی ہے اب شہادت قریب آ چکی ہے میرے بھائیو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو اگر کوئی کمی کتا ہی ہوگی تو اپنے رب سے بات کرتا ہے کہتا اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا جب تک تو نے میں دنیا کے اندر ٹھہرا اللہ جب سے میں میں اس کی توفیق دی کتاب کے اندر آیا اللہ اگر میں جیا تھا اللہ تیری رضا کے لیے اگر ادھر آیا تھا اللہ تیری رضا کے لیے اللہ جو میرے پاس اور ماں تھا اللہ میرے تیری راہ میں پیش کر دیا اللہ مجھے یقین ہے تھوڑی دیر کے بعد میں تیری ملاقات کے لیے حاضر ہونے والا ہوں اللہ میں انسان ہوں میں نے تیری پر گزارا ہے اگر میں انسان ہونے کے ناطے میں سے کچھ کمی کتا کی ہوگی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے میری شہادت کو قبول کر لے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا اللہ مجھے جنت الفردوس کا مہمان بنا دے اللہ ان لوگوں کو اندر کر لے جو ہمیشہ ہمیشہ تیرا دیدار کرنے والے ان الفاظ پر دنیا فانی کو چھوڑتا ہے اور اس کے ساتھ دنیا فانی سے وقوت کرتا ہے میرے بھائیوں میں آخری بات اب کر کے امیر لشکر کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے بادی کے حوالے سے اور جہاں آپ کے حوالے سے بے تفصیل آپ کے سامنے بات کرے میں تو فقط یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ جوانوں کے اندر جذبے یہ کہاں سے پیدا ہوئے یہ کوئی آپ کی بات نہیں یہ دیکھے صرف لشکر کی وجہ سے نہیں اور آخری پر میں تمام بھائیوں کو بات کی مبارکباد دیتا ہوں ان بھائیوں کا جو جہاں کے اندر ہے مدان کنار کے اندر ہے وہ کسی نظر کے ساتھ ان کا تعلق ہو اللہ تمام بھائیوں کو اور کرنے کی توفیق دے اللہ تمام کے کو قبول فرمائے ہمارے جتنے بھی بھائی اس وقت دیکھے مقابلے مار کے کر رہے ہیں یہ آپ بار دیکھتے ہوں گے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے کاغذ یہ کے کاغذ نہ تھا ان کے تو رات جو جس وقت ہم جا کے میں سو گئے تھے کہ پرواہ میں تاخیر ہو گئی ہم نے صبح جلدی اٹھنا ہے ہم تو جا کے سو چکے تھے لیکن کچھ بھائی اس وقت بھی مشن کر رہے تھے کچھ مار کے مقابلے میں تھے اور جس وقت ہم ہاتھ اٹھے جب پٹک ہم رات سونے کے لیے گئے وہ بھائی بھی مارکیٹ کے اندر تھے ہمیں سلسلہ کے اندر تھے لیکن جب ہم سو گئے وہ مار کا کرتے رہے اللہ کی قسم جب ہم تحجت کے لیے بیدار ہوئے تو پتا چلا تین بھائی اللہ کی ملاقات کے لیے جنتوں میں پہنچ چکے ہیں کچھ دیر کے بعد ان شہدا کا اعلان بھی کریں گے جو اسی رات کے اندر جو دیکھے کچھ کھڑیاں ہم نے سو کے گزار دی ہم نے تو پہلے بہت سو لیا تھا میرے بھائیوں اب تو بیمار ہونے کا وقت تھا اللہ کی قسم جہاں سے تو ہم پہلے لیٹ ہو چکے تھے آپ ہمارے بھائی بزرگ سوچتے ہوں گے میں تھوڑی دیر کے بعد پروگرام ختم ہوگا امیر اعلان کریں گے میں اجازت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جاؤں گا مجھے تین چار دن ہو گئے مجھے تاخیر ہو گئی میں جانے گھر کا کیا حال ہوگا میں بیوی بچے بھی سوار ہوں گے میری دکان کاروبار سب کا کیا بنتا ہوگا اور گھروں کی چاہ دل میں رکھنے والا اور میں کن لوگوں کا تار کروا رہا تھا ان کے دلوں میں بھی جہاز کے پاس یہ گھروں میں جانے کی طرف تھی لیکن کچھ ہم نے گھروں کے انتخاب کیا کچھ ہم جوانوں نے انتخاب کیا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے عمر پورا کے اندر کھڑے ہوئے ابو حساب نے یہ جہازی نظر چلائی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا ایک بھائی اس کے دل میں پڑ رہا تھا وہ نظر سے پھار ہوا میں نے اس کے بھائی کے ساتھ سلام لیا کہتا السلام علیکم رحمت اللہ میں نے کہا ابو حساب کدھر جا رہے ہو مسکرا کے جواب دیا کیسا تمہیں گھر کی جا رہا ہوں اللہ کی قسم مجھے اس بات کی سمجھ آئی یہ جناب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے اس کی شہادت کی خبر آئی تو مجھے پتا چلا یہ کس گھر کی بات کر رہا تھا یہ ان لوگوں نے بھی کچھ گھروں انتخاب کیا ہے ہم نے یہ چند کے گھر کو اپنا گھر سمجھا انہوں نے جنت الفردوس کو اپنا گھر سمجھا ہم نے چنچکوں کے ساتھ اپنے گھر تعمیر کیے انہوں نے اپنے خون کے ساتھ ان گھروں کی تعمیر کی اللہ کی قسم میں میدانوں میں اترتے ہیں آپ دیکھیے اللہ سبحان اللہ یہ مار کے مقابلے میں ہوتے ہیں یہ دنیا پانی کو چھوڑتے ہیں ادھر ان کا گھر محل تعمیر ہوتا ہے ایک جان دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مطابق ادھر کترا خون گرتا ہے اور جب نکاح ہوتا سامنے ہوتی ہے رب کی ملاقات پر یقین ہوتا ہے اور ایک کام کرتی ہے دوسری کام کرتی ہے اور جسم کے آواز چلے جاتے ہیں لیکن اپنی جانوں کی پرواہ نہیں اللہ کے دیوار کی پرواہ ہے یہ دیکھے رہا تھا یہ کہا کہ ہم نے سڑک سیکھا یہ تو ہمارا ماضی ہے یہ ہمارا اصل ہے یہی تو ہماری قربانیوں کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ان کے تربیت کیا تھا لوگوں کو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی گھڑی ہے ندالی کتاب میں کھڑے ہیں مقابلے کے اندر دوڑ دشمن اترے ہوئے ہیں اور دیکھے بڑی خطرے کی رات ہے اللہ کے نبی مجمے کے قریب آئے آپ نے آ فرمایا آپ نے کہا آپ کون ہے جو محمد کی تلوار کا حق ادا کرے گا سردار کا ادا کر دیں گے اللہ کے نبی کی بات سنتے ہیں ایک صحاب اس کے کھڑا ہو جاتا ہے آگے بڑھ کے کہا اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں تلوار دو میری بات کا جواب دو میرے دو سوال آپ کے سامنے ہے میرا پہلا سوال کیا ہے آپ کی تلوار کا حق کیا ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے جو اس کا حق ادا کر دے گا اس کا بدلا کیا ہوگا اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں اور میں سٹن سن لے جو محمد کی تلوار کا حق ادا کرے گا تو اللہ میں نبی اس کا دیتا ہوں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں صحابی کہتا ہے مجھے یہ سودا منظور ہے یہ تلوار میرے ہاتھ میں دی ہے میرے بھائیوں وہ تلوار وہ کراشوں کو آگ بھی ہے اور جس کے ساتھ جنتوں کے سودے کیے جاتے ہیں نبی کا وعدہ فتح صحابی کے ساتھ نہ تھا یا فتح کو اور دیکھیے بدر بالوں کے ساتھ نہ تھا یہ فتح مکہ والوں کے ساتھ نہ تھے یہ تو دین قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے اللہ کے لیے آپ کی ذرا سوچ لیجیے آپ کے لشکر کا پرار سنتے ہوئے آپ بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کے بات کا عزم کیا ہوگا کسی نے اپنی جان کو اللہ کے میں لے کے جانے کا کسی نے اپنے بھائی اور بیٹوں کو بھیجنے کا لیکن اللہ کے لیے یہ جذبوں کے ساتھ فیصلہ کرنا جذباتی طور فیصلے نہ کرنا جو جذباتی طور پر فیصلے کیے جاتے ہیں وہ وقتی طور پر ہوا کرتے ہیں جو جذبوں کے ساتھ فیصلہ کیے جاتے ہیں وہ رہنے والے ہوا کرتے ہیں جذبوں کے اندر کبھی فرق نہیں آیا کرتا آپ میرے وہ بھائی بہت سے شاید کے بات سو چکے ہوئے کہ انشاءاللہ اللہ آپ کے بعد یہ جوانیاں گزرے گی تو اللہ کے کے لیے آپ کے بعد یہ صلاحیت ہوگی تو اللہ کے لیے آپ کے بعد یہ جینا مرنا ہوگا تو اللہ کے لیے لیکن میں بلا وجہ اپنی طرف سے اندازہ کیوں لگا جاؤں جب بھائی تشریف ہے کیوں نہ ہو کہ میں اپنے بھائی بزرگوں سے سوال کر لوں وہ کتنے بھائی ہمارا ہاتھ کرے جنہوں نے آج اللہ کے روا کے لیے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ہاتھ کا کام کرتے ہوئے ان شاء اللہ موت آئے گی تو میدان کتاب کے اندر میرے بھائی ہاتھ پیچھے کی لیے لیکن میرا آسرا ہو جانا میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جیسے کی ذمہ داری ہو لیکن یہ بھی نہیں کہ میں بات نہ کروں کہ تاکہ آپ کے حجت بھی کام نہ ہو آپ جانوں کی قربانیوں کے لیے تیار ہو گئے اپنے بیٹوں کی قربانیوں کے لیے تیار ہو گئے لیکن میرا سوال یہ تھا اللہ کے لیے بھی کام کر لو سب سے پہلی قربانی کیا ہے اپنے پہ دین کے نفاذ کر لو اپنے کب سے اپنے اللہ کے رسول کے حکم کو لاگو کر لو میں اللہ کے لیے بات کہتا ہوں کہ دیکھے اگر میرا کوئی بھائی ایک پتا ہی کے اندر تھا کہ دیکھیے گاڑی کٹواتا منڈواتا تھا اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کا حکم مانتے ہوئے دیکھیے گاڑی کو معاف کر دو اپنی شلوار چادر کرو اپنے ٹکڑوں اوپر رکھا کرو نماز کی پابندی کرو اللہ کے کے احکامات مارو اپنے گھر اندر دین کو لاگو کر دو اپنی اولاد پر دین کو لاگو کر دو گھر کے اندر دیکھیے ٹی وی سے جاتی کو نکال کے اپنے گھروں کے اندر استعمال کرو صبح ہو اللہ کی قسم تو کتاب اللہ کا ترجمہ پڑا جائے اگر شام کو درس ہو تو صحیح بخاری کے گھر میں درس ہو میرے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ دیکھیے آپ اس بات کو جانتے ہیں جب اللہ کو راضی کرو گے شیطان ناراض ہو جائے گا جب شیطان کو راضی کرو گے رحمان ہم نے دیکھے رحمان کو راضی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے اپنے سے سوال کر لو میں نے کتنے وہ کام ہے جس کے اندر میں نے کو راضی کیا کتنے وہ کام ہے جس کے اندر میں نے رحمان کو راضی کیا کون اس بات کو نہیں ڈالتا وہ کون سا عمل ہے اور جس میں شیطان راضی ہوتا ہے وہ کون سا عمل ہے جس میں رحمان راضی ہوتا ہے ہم نے برادریوں کے بت نہیں پوج رہے ہم معاشرے کے بت نہیں پوجنا چاہتے ہم کسی ملک کے بت کو نہیں پوجنا چاہتے ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن حدیث کی اللہ کی محبت کی اللہ کی رضا اللہ کے رسول کا کام آپ کو مان دیکھی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے سوچ لو اللہ کی قسم اگر دل میں خیال آئے میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے میں یہ عمل کروں گا تو ماں کا کیا کہے گا میں یہ کام کروں گا تو برادری کیا کہے گی اس وقت اس بات کو سوچ کیا کا دل ہوگا میں اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جاؤں گا میرا رب مجھ سے پوچھے گا میرا بندہ ہو کے میری تمیز ہے میرا کھانے اور پینے کے بعد جوانی دی تو میں نے اور جب انسان بنا تو میں نے میرے دے دی تو میں نے اور تو کس کے ساتھ میں آ کے اور میرے احکامات کو کام کرتا تھا تھا میرے پاس جواب کیا ہوگا اور کیوں نہ ہو مجھے خوشی میں بات نہ ہو جائے کہ دیکھے کیا مت کے دن رب جن سے یہ بات کہے گا اور میری زمین پہ رہتے ہوئے تو میری بات سمایا کرتے تھے اور تم نے مجھے راضی کیا میں رب راضی ہو چکا جو میں اپنے فضل سے تم تمام کو جنتوں میں داخل کرتا میرے بھائیوں بات کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی آیا تلوار کو ہاتھ سے پکڑا اللہ کے لیے صاحب کیا ہے جاؤ فلا جگہ پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ جب تک جان میں جان ہے دشمن کا مقابلہ کرتے رہنا آخری تک آخری کترا خون تک دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا اسلام کی وفا میں کھڑا ہونا وہ صحابی تلوار پکڑ کے اس جگہ پہ جا کے کھڑے ہوئے کھڑے ہونے کی دیر ہے دشمن کو پتا چلا اس جگہ پہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھے اس کے ساتھ اور دیکھے دشمن آگے بڑھا کسی نے تلوار کوار کیا کسی نے دور سے میزا پھینکا کسی نے تین چلایا وہ زخموں سے چور ہوا یہاں تک کتریلی زمین سے گر گیا رات اندھیرا ہے کتریلی زمین ہے مطالعے کتاب ہے اور جسم زخموں سے چور ہے یہ صحابی ادھر پڑے ہوئے ہیں صحابہ کی جماعت قریب سے گزرتی ہے ادھر دیکھتے ہیں وہ صحابی جس نے نبی کی تلوار کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تھا وہ زخموں سے چور ہو کے گر پڑے صحابہ آگے بڑھے حال کیا ہے اس نے کہا میرے حال کو چھوڑو میں نے نبی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے اللہ کی مجھے پھر سے کھڑا کر دو صحابہ نے پھر سے کھڑا کیا لیکن زخموں کی تاب نہ لا سکے وہ کھڑے نہ ہو سکے پھر زمین پر گرتے ہیں کہا میرے بھائی کے پہاڑ پاس کے ساتھ اللہ کی مجھے کھڑا کر دو میں تلوار کا حق ادا کرنا ہے یہ پھر دیکھو صحابہ کھڑا کرتے ہیں وہ پھر سے زمین پہ گر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اللہ کے نبی نے دیکھا یہ میرا صحابی اس پتھریلی زمین سے زخموں سے چور پڑا ہوا ہے اللہ کے نبی آگے بڑھے صحابی کے سر کو پکڑ کے اپنی گود مبارک رکھ لیا اللہ کے نبی اس سے بات شروع کرتے ہیں پر میں میرے صحابی سنا کیا بنا اس نے کہا اللہ کے نبی آپ کی بات کا جواب ضرور دو نا لیکن اللہ کے لیے پہلے میری بات کا جواب دو میں نے آپ کی تلوار کا حق ادا کر دیا گرفی کر دیا اللہ کے نبی نے فرما سے آپ سکل تو نے میری تلوار کا حق ادا کر دیا ہے اس نے پھر یہ سوال کرنا چاہا اللہ کے نبی اپنے وعدے کو یاد کرنا یہ بات ابھی جاری تھی اور صحابی پہ بچی آئی اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا یہ دنیا پانی سے جا چکا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس کے آنکھوں کو رکھ دیے اس کی آنکھوں کو بند چاہا صحابی پھر ہوش میں آتا ہے اپنی آنکھوں کو کھول کر کہتا کیا ہے اللہ کے نبی میری آنکھوں کو کیوں بند کرتے ہو پر میں میں نے سمجھا تو دنیا ساری سے جا چکا اس نے کہا اللہ کے نبی میری چاہت آر کیا ہے اللہ کی قسم کیا مت کبھی ہوگا دنیا رب کے سامنے کھڑی ہوگی میں بھی آگے بڑھ کے یہ بات کہوں گا اللہ جب میں دنیا سانی کو میں نے چھوڑا تھا مدان کتاب کی دنیا تھی پتھریلی سنی تھی میں دیکھے جگہ سے پڑا ہوا تھا میں زخم سے چور تھا اللہ کے نبی کی گو تھی میرا سر تھا میری نگاہیں تھی نبی کا چہرہ تھا نبی کی آنکھ تھے میرے چہرے پر جی تھے اللہ میں اس وقت دیکھے اس دنیا کو چھوڑ کے آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں پر میں اپنے آپ کی آمد کا دن ہوگا اور دنیا ادھر کھڑی ہوگی اور لوگوں کو لایا جائے گا اور جنہوں نے اپنی جان کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہوگا جہاں کی موت پائی جائے گی اور دیکھیں جس وقت لوگ سامنے آئے گے اور دیکھے میں نبی بھی آگے بڑھ کے کہوں گا اللہ اور جس وقت کسی شہید کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے اور دیکھے تلوار کر چلایا جائے گا اور کسی شہید کی گواہی دینے کے لیے کتاب اللہ چلایا جائے گا اور کسی کی پہاڑ کی چوٹی کو لایا جائے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی کوئی چیز دیتی ہوگی جب تیری باری آئے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھوں گا میں آگے بڑھنے کے ساتھ میں کہوں گا اللہ یہ میرا بندہ مدار کتاب میں میرے کہنے پر نکلا تھا اس نے میرے ہاتھ سے میری تلوار کو پکڑا تھا اس کا اس نے حق ادا کیا تھا اس نے آخری گھڑی اور وقت تھی اور دیکھے جس مطلب سب سے چور پڑا ہوا تھا اس کا سر تھا میری گو تھی اور اس کی آنکھیں تھی میرا چہرہ تھا میرے آنکھوں سے چہرہ تھا میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا میری تلوار کو اس نے حق ادا کیا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرتا ہوں اللہ کو جنتوں کے اندر داخل کر دے اللہ ہمیں بھی یہ بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے میرے بھائیوں آخر میں یہ بات کہہ دیتا ہوں اللہ کے اپنے جان اور مال کے فیصلے کر لو اب دیکھیے وقت آ چکا ہے میں صرف یہ بات کہتا ہوں اور جو اللہ کے لیے کر دو مار ہو تو اللہ کے لیے جان ہو تو اللہ کے لیے مار ہو تو اللہ کے لیے صلاحیت ہو تو اللہ کے لیے اگر اب دنیا میں زندہ رہے تو و جہاد کا کام کرتے ہوئے ہمیں موت ایسے بدانے کی تعلق شہادت کی موت آئے جس اللہ نے آج ہمیں پروگرام میں جمع کیا اللہ ہمیں میدان کتاب میں جمع کر دے جو اللہ سے جمع کرے اور دیکھے اسی طرح سے قدم آگے بڑھتے چلے جائے کبھی وہ کھڑی اور وقت آئے اللہ اپنے فلو سے اپنی رحمتوں سے ہمیں شہادت کی موت دیکھے جنت نت کیسی نعمت میں جمع کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تلاوت کلام حکیم جیت علماء کرام کی تقاریب نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم صاف اور بہترین M P X sound filter پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیریز ریکارڈنگ کا مرکز القاضیہ کیسٹ سیریز و کتب لائبریری چار لیک روڈ چبرجی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو